اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے ان اذا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے ما ضل صاحبكم وما غوا اے مکے کے باشندو یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما ينطق عن الهوى اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے یوحا یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے شدید القوا انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے چنانچہ وہ سامنے آ گیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى جبکہ وہ بلند افق پر تھا ثم دنا فتد پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا قوسين او ادن یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک عبده ما اوہ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وہی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی ما ما كذب الفؤاد رأى جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام المنتہا ہے عندها جنت اسی کے پاس جنت اذ تل موش ما چمش اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں ما زاغ البصر وما طغى پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی لقد رأى من آیات ربه الكبرى سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا افرائیتم اللات والعزان بھلا کیا تم نے لات اور عزا کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں قسمت ت پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی هي الا اسماء سميتموها تم اب اکم اللہ بها من سلطان ان الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے ام ما تمنا کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے نہیں کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں وَكَم مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني شفاعتهم شيئا من بعد الله لمن يشاء ويرضى اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنان ناموں سے یاد کرتے ہیں وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں لہذا اے پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے لہذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے الذي تولى اے پیغمبر بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا علم فهو يرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو ام لم ينبأ بما في صحف موسى کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسا کے صحیفوں میں درج ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار رہے اللہ تزر وازرة وزر اخرى یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی تم پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا اور یہ کہ آخر کار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رولاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ ان اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے ہیں من اذا تمنا وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَى اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے وَأَنَّ انہو ہوا اغنا و اقنا اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا اور دولت کو محفوظ کراتا ہے و انہو ہوا رب الشعراء اور یہ کہ وہی ہے جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا وثمود فما ابقا اور سمود کو بھی اور کسی کو باقی نہ چھوڑا وقوم نوح من قبل انہم کانوہم اظلم واطغا اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے اور جو بستیاں اوندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی لہذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا هذا من یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں ازفت الازفہ جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریبا پہنچی ہے لیس لها من دون اللہ کاشفہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے افمن هذا تعجبون تو کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو وتضحكون ولا تبكون اور اس کا مزاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو وَأَنتُمْ سَامِدُونَ جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو بس جو دوں اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو